حضرت معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ستائیسویں کی رات شب قدر ہے سننے ابو تابوت حدیث نمبر ایک ہزار تین سو چھیاسی